زہری رحمہ اللہ نے اپنی سنت سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم روایت کی اور کہا ایک ایک اقامت سے ان دونوں نمازوں کو جمع کیا امام احمد رحمہ اللہ نے کہا وقی نے بیان کیا کہ آپ نے ہر نماز الگ اقامت سے پڑھی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس